السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 365 سکسٹی تین سو پینسٹھ گزشتہ کل سبق نمبر تین سو چونسٹھ میں میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث بیان کی تھی اور یہ تین سو پینسٹھ ون کے نمبر کے سبق میں حضرت علی والی حدیث ہے یہ دونوں دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت فاطمہ کو اور حضرت علی کو دونوں کو الگ الگ دعائیں سکھائی تھی وہ دعا میں آپ کو سکھا رہا ہوں اب حدیث سنیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں پانچ ہزار بکریاں دے دوں یا ایسے پانچ کلمات سکھاؤں جن سے تمہارا دین اور دنیا ٹھیک ہو جائیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درشری پڑھ لیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ ہزار بکریاں تو بہت زیادہ ہیں لیکن آپ مجھے وہ کلماتی سکھا دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ کلمات سکھائے نمبر ایک اللہ مغفر لی بی پڑھیے میرے ساتھ نمبر ایک اللہ مغفر لی بی نمبر دو وس علی خلقی نمبر تین و طیب لی کسبی نمبر چار وقنعنی بما رزقتنی نمبر پانچ ولا تذهب قلبي الى شيء صرفته عني ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما نمبر ایک نمبر دو اور اے اللہ میرے اخلاق وسیع فرما اور نمبر تین میری کمائی کو پاک فرما نمبر چار اور جو روزی تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما اور نمبر پانچ اور جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہنے دے جو چیز تو نے مجھ سے لے لی اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہنے دے یہ حدیث بھی بکھر موتی جلد اول صفا سولہ پر ہے اس لیے یہ امیجز بنانے والے امیجز بنا لے اور میں آپ سب کو رائے دیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ والی دعا اور حضرت علی والی دعا یہ دونوں سیکھ لینے چاہیے بس دونوں کو میں ایک ساتھ پڑھا دیتا ہوں آپ کو یا اول الاولین پڑھیے یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا دل قوت المتین و یا المساکین ویا ارحم الراحمین اللہم اغفر لی ذنبی وس علی خلقی ولا تذهب علی الى و صرفته بیمار یہ دونوں میاں بیوی کے دعا حضرت فاطمہ کی حضرت علی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو الگ سکھایا تھا حضرت علی کو الگ سکھایا تھا تو علماء کہتے ہیں کہ آدمی دعا مانگے تو دونوں کو ملا کر مانگے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اب تک الحمد للہ میسج آ رہے ہیں جنہوں نے تین مرتبہ سر اخلاص پڑھ کر مرحومین کو اصال ثواب کیا اور دس مرتبہ سر اخلاص پڑھ کر اپنے لیے جنت میں محل تیار کیا ہمارے یہاں تحجد کا وقت ہے خوب ٹھنڈی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلال امن امن اس محل میں جو جو تیار کیے ہیں جنت کے محل میں ہم سب کو رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور جنہوں نے یہ سور اخلاص پڑھا اللہ تعالیٰ ان سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں اور ان پڑھنے والوں اور پڑھنے والیوں کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی بھی مشرق پیدا نہ ہو یہ میری دعا ہے اللہ تعالی ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے اور جنہوں نے سورہ اخلاص نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے کی توفیق دے تاکہ آئندہ وہ پڑھیں تاکہ ان کو بھی دعائیں ملیں جس نے پڑھا ہے اس کے لیے دعا ہے جس نے نہیں پڑھا اس کے لیے ہم خاموش ہیں اتنا بھی تم لوگ کر سکو ہم کیا کریں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ تمہاری زبان سے کچھ جملے ایسے نکل جائیں کچھ کوئی چیز کہ جس سے کم سے کم اللہ خوش ہو جائے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین